بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کھڑ کھڑانے والی والی کیا ہے اور تم کیا جانو کہ والی کیا ہے وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پروانے اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے ہوئی رنگ برنگی اون اب جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے وہ دل پسند ایش میں ہوگا اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے اور تم کیا سمجھے کہ ہاویہ کیا چیز ہے وہ دہتی ہوئی آگ ہے